یوں نہ فرما کہ تیرا رحم میرا کیا ہے ہم ان کے وہ تیرے ہیں تم ہم تیرے اس کے کر تیری سمتار وسیلہ کیا ہے ان کی امت میں بنایا رہا مت دے یوں نہ فرما کے تیرا رحم میں دعوا کیا ہے یوں نہ فرما کے تیرا رحم میں دعو کیا ہے صدقہ پیارے کی حیا تھا کہ نہ دے مجھ سے حساب صدقہ پیارے کی حیا تھا کہ نہ لے مجھ سے حساب صدقہ پیارے کی حیا تھا کہ نہ دے مجھ سے لجائے کو لجانا کیا ہے زاہد کا میں گنہ گار ہوں میرے شاپ اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے دیکھتی ہو جو مجھے پرسی آمان کے بعد دوست تو کیا کہوں اس وقت کہ کیا ہے کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائے حضور کہ ہاں کوئی دیکھو کوئی دے دے یہ کیا شور ہے غوغا کیا ہے ارے کون آفت ہے کس کے بلا ٹوٹی ہے کس مصیبت میں گرفتار ہے صدمہ کیا ہے اور کس کہتا ہے کہ خبر لیجیے میری کیوں ہے بیتا یہ بے کا رونا کیا ہے ارے اس کی بے چیری سے گئے خاطر پہ مدار بے کسی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے تو یوں ملا کرے مروز کے آقا ایک مجری ہے اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا کیا کیا ہے سامنا کا ہے سب ترے آماد ہے ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے اور آپ سے کرتا ہے فریاد کے یا شاگ رسول بندہ بے کس ہے شاہ رحم میں وقفہ کیا ہے اب کوئی دم میں غریب بلا ہوتا آپ آ جائیں آپ آ جائیں آتا آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے کھٹکا کیا ہے ان کے یہ عرض میری بہر کرم جوش میں آئے اور یوں ملائک کو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے ارے کس کو تم موری میں آفات کیا چاہتے ہو تو آ کے ذرا دیکھے تماشا کیا ہے تو ان کی آواز پہ کر اٹھو میں بے سانس کا شور اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے لوگوں آیا میرا اللہ میرا کیا ہی سو افزا شفاعت ہے تمہاری واہ ہوا قرض لیتی ہے گنا پر زگاری واہ پیش حق مجھتا شپات کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے جانے کی جا ہے چاہ آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہت جائیں گے لوگ کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے لوگ آ اب بجلی گراتے جائیں گے لوگو آیا میرا بھی لوگو آیا میرا بھی لوگو آیا میرا محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم ارے ہم جن کے سنا سناخارے وہ بھی تو وہاں ہوں گے دو آیا میرا جی آیا میرا گو لو ن جی بسی ہو سبھی بھی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے لو وہ آیا میرا ہاں سیاہ کار کو محشر میں ادیب ہو کے موجود وہ دامن چھپانے کے لیے لو آ ہی ہوگی ارے ہم ان کے ہیں گھبرائے کیوں کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں ہو وہ آیا دل ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے لوگوں آیا میرے کے لیے کافی ہے بھروسہ تیرا لوگ آیا میرا بھی لوگ آیا آج تو ایب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو لوگ آیا غم پارے ارے آ گئی جان تنے جان میں یہ آنا کیا ہے پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے بلے اور فرمائے ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے ارے بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے درکار کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں کہیں محکوم ہم حکم والا کی تعمیر ہو زہرا کیا ہے تو یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے پا چشمے بدور کیا شان ہے رتبہ کیا ہے صدقے اس رحم کے صدقے اس رحم کے اس سایہ دان پہ اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے اے رضا جان